یہاں بھی عبر اپنا سامع کا قالا محضوف ہے اور حدول کا قالا موجود ہے ان ان عبادت ابن قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا یوں ہوگا اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی تو ان سے آپ نے فرمایا بات کرو یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اول مرہ میں جب انصار میں اسلام کا آغاز ہوا تو چھ آدمیوں سے ہوا چھ آدمی وہ حج کے موقع پر آپ سے ملے تھے اور انہوں نے آپ کی دعوت قبول کی تھی اور وہ اسلام لے آئے تھے یہاں بیت کا ذکر نہیں ہے یہ انصار میں اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اس کے بعد اگلے سال بارہ آدمی آئے انہوں نے بیعت کی اور یہ بیعت اولا کہلاتی ہے اس کے بعد اگلے سال تقریباً ستر آدمی آئے اور پھر وہ ایمان بھی لائے ہیں بیعت بھی کی ہے اس کو بیعت اخبے ثانیہ کہتے ہیں بیت اخبار اولا میں جب بارہ آدمیوں نے آپ سے بات کی تھی تو ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ تعلیم قرآن کے لیے روانہ کر دیا تھا وہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے خدمت کا عمل انجام دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال ستر آدمی آئے دوسرے سال میں بارہ آئے تھے ابتدا سن گیارہ نبوی میں چھ آدمیوں سے ہوئی تھی اور بارہ نبوی میں بارہ آدمی آئے اور تیرہ نبوی میں وہ ستر آدمی آئے جب بیعت اخبار اولا ہوئی تو اس وقت آپ نے حضرت مصعب نے عمر کو وہاں بھیجا تھا اس کے بعد آپ پھر یہ سمجھیے کہ یہاں یہ انصار جو ہیں یہ در حقیقت یمن کے رہنے والے ہیں اور بنو قحطان سے ان کا تعلق ہے اور وہاں جو سیلاب آیا تھا جس کو سہل عرم کہا گیا ہے اس وقت بہت بڑی تباہی مچی تھی اور اس تباہی کے نتیجے میں یہ حضرات جو بنو قیلہ کہلاتے تھے یہی انصار ان کو پہلے بنو قیلہ کہا جاتا تھا یہ مدینہ آ گئے تھے مدینہ منورہ جب یہ آئے تو یہاں یہود کا اثر اور نفوذ تھا اور ان کے بہت سے قبائل وہاں موجود تھے اور انہوں نے اطراف میں بھی بستیاں قائم کر رکھی تھی ریلوے کے وہ بڑے اثر اور نفوذ والے تھے یہ حضرات انصار آئے اور یہاں آ کر انہوں نے قیام کیا ابتدا تو ابتدا میں تو سے یہ کچھ علیحدہ رہے لیکن بعد میں پھر ان میں اور یہود کے اندر معاہدے ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن گئے بعد میں جب یہ انصار یہاں آئے اور یہود کے ساتھ انہوں نے حلف کا تعلق قائم کیا تو ان کی بھی اولاد میں کثرت ہوئی اور ان کی بھی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا اس اضافے کے پیش نظر یہود نے ان سے وہ حلف کا تعلق ختم کر دیا پہلے تو حلیف سے ایک دوسرے کے اور یہود وہاں خوب پھل پھول رہے تھے اور تمام علاقوں پر قرب و جوار کے ان کا قبضہ تھا انصار میں بھی پھر گاہ ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو اس تعداد میں اضافے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود نے دیکھا کہ یہ بھی بڑھ رہے ہیں ان کا اثر اور نفوذ بھی قائم ہو رہا ہے تو حلف کا تعلق ختم کر دیا وہاں ایک یہودی تھا فتیون بہت خبیص قسم کا آدمی تھا وہ ان کا سردار تھا اس کا یہ اعلان تھا کہ کسی لڑکی کا بھی جب نکاح ہوگا تو پہلے میرے پاس رات گزارے گی اور اس کے بعد پھر وہ اپنے شوہر کے یہاں جائے گی تو یہودیوں کے ساتھ بھی اس کا یہی معاملہ تھا انصار کے ساتھ بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو مالک ابن اجلان ایک انصاری تھے ان کی بہن کا نکاح ہونے والا تھا وہ ان کی بہن بے پردہ گھر سے نکل کر مجمع کے سامنے سے گزری تو مالک ابن اجلان کو بہت تکلیف ہوئی اور اس نے اپنی بہن کے اس طرح بے پردہ مجمع سے گزرنے پر اپنی بہن سے کیا کہ یہ حرکت تم نے کیوں کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ حرکت اتنی زیادہ شدید نہیں ہے جو کل ہونے والی حرکت اگلے دن اس کی شادی تھی اور معاہدے کے مطابق اس کو کے پاس رات میں رہنا تھا تو اس کا اس نے حوالہ دیا کہ وہ جو کل ہونے والا واقعہ ہے اس کے مقابلے میں یہ میرا بے پردہ گزرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا گوا تم خواہ خواہ مجھ سے گوا ناراض ہو رہے تو مالک ابن اجلان کو اس بات پر آیا کہ واقعی یہ تو گوا بڑی زیادتی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کی بہن کو اس گوا یہودی کے پاس پہنچایا گیا تو یہ مالک ابن اجران بھی عورتوں کا لباس پہن کر ساتھ گیا اور وہاں جا کر اس نے فتیون کو قتل کر دیا اور فتیون کو قتل کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا اس لیے کہ قاتل ہونے کی وجہ سے لوگ یہودی اس کو قتل کریں گے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بادشاہ روم کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کے اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس طریقے سے یہودی ہم پر ظلم کرتے ہیں تو بادشاہ روم ابو جبلہ ہے یہ آیا اور اس نے آنے کے بعد ایک ایک یہودی کو بلایا اور قتل کیا جتنے سردار ان کے تھے ان کو سب کو قتل کر دیا اور یہ جو انصار تھے ان کے ایک ایک آدمی کو بلائے اس نے انعام سے اور احسانات سے نوازا یعنی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ان کو خوب مال اور دولت دی اور یہودیوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا تو اس طریقے سے یہ صورتحال صورت حال وہاں کی تھی جب یہودیوں نے انصار کے ساتھ اپنی حلف کا قصہ ختم کیا تو ان انصار نے یہ چاہا کہ یہ مکے کے شرفا اور قریش کے ساتھ حلف کا تعلق قائم کرے کیونکہ خطرہ تھا یہودیوں کی طرف سے لیکن ابو جہل نے اس میں رکاوٹ پیدا کی اور قریش کے ساتھ ان کا حلف کا تعلق نہیں ہو سکا اس کے بعد میں پھر یہ جو دو قبیلے تھے انصار کے ایک ہے ان قبیلوں کے نام ہیں خدرت یہ اوس اور خدرت جو دو قبیلے تھے ان میں پھر باہمی لڑائی شروع ہو گئی اور اس باہمی لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا وہ جنگ بواس کا واقعہ ہوا بہت معمولی سی بات تھی کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی اونٹنے کا دودھ نکال لیا تھا اب اس دودھ کے نکال لینے پر اس دوسرے آدمی نے اس کی اونٹنی کا کاٹ دیا اس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی اور ایک سو بیس سال تک وہ لڑائی جاری رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اوس اور کے جو قبائل تھے یہ بھی انتہائی کمزور ہو گئے اور ان کے اندر توانائی اور طاقت باقی نہیں رہی وہاں صورت حال یہ تھی کہ یہ تو مشرق تھے اور یہود اہل کتاب میں سے تھے اور یہود اور ان انصار کے درمیان چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حرکتیں ہوتی رہتی تھی تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر ہم قریب آنے والے ہیں وہ بھی اہل کتاب میں سے ہوں گے ہم بھی اہل کتاب ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا انتظام کریں گے تو اس طریقے سے ان یہ اوس اور خدرج کے لوگوں کو آپ کی آمد کا علم تھا یہود کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ آپ آنے والے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ چھ آدمی گیارہ نبوی میں ہی مان لائے آپ سے انہوں نے قرآن سنا آپ کی دعوت کا حال ان کے سامنے آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہود سے پہلے ہم ایمان لے ہیں تاکہ یہود ان کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں تو یہود تو محروم ہو گئے اور یہ ایمان لے آئے پھر بارہ نبوی میں بارہ آدمی ایمان لائے پھر ستر آدمی ایمان لائے یہ ایمان لائے اسی کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی اللہ تو شکو بلّہ شاہ آپ نے صحابہ سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ بیعت تو ہم نے کر لی آپ سے بیت اسلام ہو چکی تھی اور اس بیعت بیعت یہ ثانیہ کا واقعہ کہ علی اسلام ہو چکی اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی امید مجھ سے بات کرو تو یہ بحث اسلام تو ہے نہیں وہ تو ہو گئی پہلے یہ بیحت جہاد بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں ابھی جہاد کا کوئی مقام ہی نہیں ابھی تو آپ مکہ مقدمہ میں موجود ہیں جہاد کا سلسلہ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع ہوا ہے تو یہ بیت وہی بیت ہے جو بیت احسانی کہلاتی ہے یہ وہی بیت ہے جو حضرات اہل حق کے درمیان آج بھی رائج ہے اور خانقاہوں کے اندر جس کا سلسلہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بیعت لی ہے بیعت علی اسلام بھی ہوئی ہے بے شک ہوئی ہے بیعت علی جہاد بھی ہوئی ہے بے شک ہوئی ہے بیعت علی موت کا ذکر بھی آتا ہے وہ بھی بیعت علل جہاد ہی ہے وہ اس سے علیحدہ کوئی چیز نہیں بیت ہی چیز ہے آپ نے اس بات پر بھی بات لی ہے نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے زکوٰۃ ادا کیا کریں گے اسی طریقے سے آپ نے بی یہ آپ کے سامنے یہاں موجود ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے ہم اسی طریقے سے بہتان ترازی نہیں کریں گے اور ہم قتل اولاد نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے یہاں روایت میں موجود یہ بھی ایک بات نماز و زکات کی پابندی کی بات بھی ہے مسلم ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کیا کریں گے یہ حضرت جریر کی بیعت میں اس کا ذکر موجود ہے اسی طریقے سے بیعت اس میں اس پر بھی لی گئی ہے کہ ہم حق کو بیان کرنے سے کبھی گریز نہیں کریں گے ہم حق کا اطمان نہیں کریں گے ہم حس کا اظہار کریں گے ہم حق کا اعلان کریں گے تو یہ مختلف قسم کی بیعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان الدین یہ بائی اونا کاما اللہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ بیت جو ہوتی ہے یہ دراصل اللہ کے احکام کو بجا لانے کا وعدہ ہوتا ہے بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی ہم بجاوری کریں گے اللہ کے احکام کی ہم پابندی کریں گے تو چونکہ اس میں اللہ کے احکام کو بجا لانے کا وعدہ اور معاہدہ ہے اس لیے ان نمایو اللہ فرمایا گیا بیت تو آپ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے لیکن مقصد اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہے اس لیے اس کو ان نمایو بائی سے تعبیر کیا گیا تو جو لوگ اس بات احسانی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے وہ بالکل پلے درجے کے جاہل ہم نے آپ سے عرض کیا بیت الاسلام ہے ٹھیک ہے بیت الجہاد ہے یقیناً ہے لیکن یہ جو بحث ہو رہی ہے کہ ہم نماز و زکات کی پابندی کریں گے یہ کیا ہے اور یہ جو بحث ہو رہی ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے یہ کیا ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کا اعلان کریں گے اور کتمان نہیں کریں گے یہ کیا ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم خیر ہر مسلمان کے ساتھ کریں گے یہ کیا ہے یہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں جو احسانی کہلاتی یہ نواز اور زکات کی پابندی کی کا ذکر نسائی میں موجود ہے مسلم کی بیعت کا ذکر خود بخاری میں ہے ترک معاشی کی بیعت کا ذکر یہاں بخاری میں ہے اسی طریقے سے ہم کتوان حق نہیں کریں گے اس کی بیعت کا ذکر بھی نسائی کے اندر ہے تو یہ اپنی جگہ پر ایک ثابت شدہ حقیقت اس کے بعد میں پھر ایک بات ہے کہ بعض اوقات بیعت محض تبرک کے لیے بھی کی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بات کرا دیا جاتا ہے وہ برکت کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی غرض سے کوئی آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بات کرتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ جس شخص سے بات کی جائے وہ متبع شریعت ہو وہ شریعت کا پابند ہو اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور جیسے آج کل ہمارے ملک میں گندی نشینوں کی بڑی کثرت ہے وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ شکل و صورت شریعت کے مطابق بناتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے ہیں ان کی بیعت حرام ہے ان کے ساتھ بیعت کرنا ناجائز ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اہل حق میں سے وہ بیعت اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرے باندھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور میرا شہرا خوب ہو یا یہ کہ مجھے ان کے ذریعے سے آمدنی ہو اور میرے پاس مال و کی کثرت ہو تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس نیت سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اگر وہ مال کا حریث ہے یا وہ شہرت حدیث ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے وہ بھی اللہ کے یہاں مردود ہے فقط وہی آدمی قابل قبول ہوگا کہ جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اس سلسلے کو شروع کرتا ہے اور جاری رکھتا ہے اب یہاں پر کہ بھائی نہیں آیا اللہ تو بلّہ شاہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے آگے ولا کو چوری نہیں کرو گے ولا تزنو زنا نہیں کرو گے ولا اولا گم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے قتل اولاد کی بات تین صورتیں ہوتی تھی ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ آدمی اپنی بیٹیوں کو قتل کرتا تھا زندہ درگور غور کر دیا جاتا تھا اب ظاہر بڑا ظلم وہ بچی جو بدلہ بھی نہیں لے سکتی وہ جس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا جس کا کوئی قصور بھی نہیں اس کو باپ زندہ دفن کر رہا ہے میں اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میرا کوئی داماد بنے گا یہ میرے لیے آر کی بات ہوگی یہ میرے لیے آر کی بات ہوگی اور بد جو خود داماد بنا تھا جب آر کا مسئلہ نہیں تیرے سامنے آیا تھا یہ بھی تو داماد بنا تھا نا داماد بننے کے بعد ہی تو یہ اولاد پیدا ہوئی تو ان کے یہاں ایک تصور یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے آگ کے خوف سے میں نے کیا کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا ایک تو اس لیے کہ بچی کا کوئی قصور نہیں دوسرے اس لیے کہ وہ غریب مقامت بھی نہیں کر سکتی چھوٹی ہے ابھی پیدا ہی ہوئی ہے اور وہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے دوسری ایک وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر ہم اولاد کو باقی رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے معاش کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہم خود تنگی میں مبتلا ہیں اور اس تنگی میں مبتلا ہونے کے ساتھ اگر اولاد کو بھی برقرار رکھا گیا تو ان کے لیے کہاں سے کھانے پینے کا انتظام کریں گے قرآن نے کہا لا اب تلو کم من املا کم وہی املاق کے معنی یہ کہ یہ جو تمہارا تصور ہے کہ ہم تندری میں مبتلا ہیں اگر اولاد کو باقی رکھا جائے گا تو ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا تختلو اولاد کم من املاق نانو نرد کم تمہیں جو ہے کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا تو ہم تمہیں بھی دیں گے وہی یا ہم اولاد کو بھی دیں گے یہ من املاق والی آج جو ہے یہ اس صورت کو شامل ہے جبکہ خیال یہ ہے کہ ہم ان میں مبتلا ہے اگر اولاد کو باقی رکھا جائے گا تو ہمارے رزق کے لالے پڑ جائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے اس کے لیے کہا نانو نزدوں کو کم وہی ایک احتمال اور ہوتا تھا وہ یہ کہ چلو ہم تو اپنا کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں لیکن اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے کہ اس کے لیے فرمایا گیا لا تختلو اولا دم خشیت املا یہ خشیت املاک میں وہ صورت ہے کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے تو قرآن نے کہا لا تختلو اولا د خشیت املاک نانو نرز کو ہوم وہی یاقم وہاں نرز کو کم وہی نرز کو ہوم وہی یا قرآن کریم کی لطافت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کس طریقے سے اس نے دونوں فریق کا ذکر کیا اور اس کے لیے تعبیر وہ اختیار کی جو دونوں کے خیال کو رد کرنے کے لیے کافی ہے اس کے بعد آگے ہے ولا بے بہتان بہتر یہاں لا لاتا بے بہتان بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں کہ جس شخص پر وہ باندھا جاتا ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے یعنی خلاف حقیقت خلاف واقعہ کوئی بات کسی آدمی پر جذبہ کی جائے تو اس کو بہتان کہا جاتا ہے کیونکہ واقعے کے خلاف ہوتی ہے لہذا وہ سن کر حیران ہوتا ہے کہ یہ بات میرے حوالے سے کیوں کہی جا رہی ہے جس کی کوئی اصل موجود نہیں عیدی کم ارجلکم کے تین معنی بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ ارجم کم و ارجلکم کنارا ہے ذات سے اپنی طرف سے تم کسی پر بہتان نہ لگا جب یہ ذات سے کنارا ہوگا تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ تم اپنی جانب سے اپنی ذات کی طرف سے کسی کے اوپر بہتان نہ لگاؤ اور ایک معنی بیان کیے گئے ہیں کہ یہاں کم قلب مراد ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہے تو مطلب یہ کہ اپنے دل سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہ لگاؤ ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان نہ لگاؤ ایک مانا یہ ہوئے کہ اپنے دل سے گھڑ کر کسی کے اوپر بہتان نہ لگاؤ اور ابن ابھی جمرہ نے ایک اور مانا بیان کیے کہ ایدی کم سے مراد ہے فی الحال تم کوئی بہتان نہ لگاؤ اور جو ہے مستقبل سے کہ نہ مستقبل میں کسی پر کوئی بہتان لگاؤ تو بین کم کو انہوں نے حال سے کنارا قرار دیا اور کو مستقبل سے کنارا قرار دیا اس کے بعد اشکال یہ ہوتا ہے کہ لا تاتو بے بہتان کافی تھا یہ کم واضحکم کا اضافہ کیوں کیا گیا مقصد تو یہ کہ بہتان نہ لگاؤ تو لا تاتو بے بہتان اس کے لیے کافی ہے اب آگے بہنا ہے کم کم کے الفاظ بھی بڑھا دیے گئے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بہتان کی شناخت کی قباحت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ اضافہ کیا گیا بہتان کی برائی اور اس کی شناخت و قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس میں شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ اضافہ فرمایا گیا ہے اس کے بعد میں آگے ہے ولا معروف لا فی معروف میں یہ فرمایا کہ معروف کی میں نافرمانی نہ کرو لاتا مخلوق فی معصیت الخالق خالق کی اگر نافرمانی لازم آ رہی ہو مخلوق کے کسی امر پر تو اس کو مت مانو لاتا آتا معصیت خالق مخلوق نے کوئی حکم آپ کو دیا اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو آپ انکار کر دو ہم نہیں مانتے تو روم میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس سال میں حج کے لیے گیا تھا اور حج کی وجہ سے اسپاق میں ناغا بہت ہوا تھا تو واپسی کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد سبق پڑھا رہا تھا دن میں جو اوقات ہوتے تھے ان میں بھی سبق ہوتا تھا اور رات کو مغرب کے بعد بھی پڑھاتا تھا تو میرے پاس مدرسے کا نائب قاصد آیا اور اس نے کہا کہ وہ حضرت مفتی صاحب کا فون آیا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے سبق موقوف کیا طلبا سے کہا آپ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں تو میں وہاں گیا اور مفتی صاحب سے بات ہوئی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ صبح کو کچھ خواتین آئیں گی اور وہ دارالعلوم کے اسباب سننا چاہتی ہیں ان کے بھی اپنے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر بھی تعلیم کا سلسلہ ہے تو وہ دارالعلوم کے دروس سے استفادہ کرنا چاہتے تو طے یہ کیا گیا ہے کہ ایک آپ کے سبق میں وہ آئیں گی ایک مفتی رشید احمد صاحب کے سبق میں آئیں گی ایک مولانا سبحان محمود صاحب کے سبق میں آئیں گی ان تین آدمیوں کے سبق میں وہ شامل ہوں گے تو میں نے کہا عادت میں تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں میرے سبق میں آپ ان کو لے کر نہ آئے میں اس کے لیے تیار نہیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو جو یونیورسٹیوں میں جانے والے طالبات ہوتی ہیں ان کا وہ کوئی خاص لباس ہوتا ہے وہ پہن کر آئیں گی تو اس لیے کوئی مظاہرہ نہیں میں نے کہا کہ ان کے چہرے تو کھلے ہوئے ہوں گے کہ ہاں وہ تو ہوں گے تو وہ مجھے پیار سے اور محبت سے اس بات پر آمادہ کرنے لگے کہ نہیں آپ کا سبق پڑھائیں کوئی کریں میں نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر مرشد تھے ان سے یہ عورتیں ان کے کسی مدرسے میں جیسے آپ کا مدرسہ ہے آ کر سبق سننے کے لیے درخواست کرتی تو حضرت اس کو قبول کر لیتے جو مفتی صاحب نے کرنا وہ تو قبول نہ کرتے میں نے کہا جب وہ قبول نہ کرتے تو آپ نے کیوں قبول کیا آپ کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے تو کہنے لگے کہ نہیں وہ قبول نہ کرتے مگر مجھے اجازت دے دیتے میں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے اس طرح کی اجازت مانگتے تو وہ آپ پر بہت برہم ہوتے آپ تو یہ کہہ رہے کہ وہ مجھے اجازت دے دیتے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سے اس کی اجازت مانگتے تو وہ بہت سخت ناراض ہو جاتے تو آپ نے زور سے ٹیلی فون رکھا مار دیا یعنی میں چونکہ راضی نہیں ہوا اور میں نے انکار کر دیا اور بحث بھی کی تو وہ خفا ہوا خیر میں مجھے کیا پرواہ ہوتی میں وہاں سے آیا اور میں نے سبق پڑھا کسی کو اشارتن بھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا بات تھی میں یہ ہوتا طالب علموں کو میں بتاتا بھائی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے میں نے نہ بالکل نہ سراہتن نہ اشارتن کسی طرح میں نے اس کا یاد نہیں کیا مفتی صاحب نے یہ بات مفتی رشید احمد صاحب نے بھی کی انہوں نے بھی انکار کر دیا وہ سبحان محمود نے کیا کہا ہوگا وہ جانے مجھے خبر نہیں صبح کی نماز جب ہوئی تو سارے طالب علم داروم چھوڑ کر باہر نکل گئے انہوں نے وہ ہڑتال کر دی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو کسی سے اس کا ذکر کیا ہی نہیں تھا کچھ نہیں کیا یہ مفتی رشید کی بات تھی انہوں نے طالب علموں کو کہا کہ تم باہر بھاگ جاؤ چار سے طالب علم تب باہر چلے گئے مدرسہ بالکل خالی ہو گیا تو وہ وقت مقرر پر عورتیں آئی وہ آئی لیکن سبق اور مفتی صاحب کے پاس وہ جمع ہوئے تو مفتی صاحب نے اساتذہ کو جمع کیا اساتذہ کو جمع کرنے کے بعد اب یہ تھا کہ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے لیے تیار تھے نہیں ہم نے انکار کر دیا میں نے کہا نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہ کریں گے نہ سنیں گے مفتی صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب نے بھی انکار کر دیا اور کچھ لوگ بیٹھے تو ان عورتوں کے پہنچنے سے پہلے مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم اگر کوئی غلط حرکت کرنے لگے تو ہمیں ٹوکنے والے ہمارے پاس موجود ہیں انہوں نے کہا ہماری اس بحث کا یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہم نے جو ان سے انکار کیا تھا اس وقت تو ان کو غصہ آیا تھا بہت لیکن بعد میں آیا ہوگا اور ان کو خیال آیا ہوگا کہ واقعی بات تو قابل بحث تو یہ کیوں میں نے کس سے شروع کیا ہاں مخلوق الخالق کا ایک قانون تو جب یہ قانون ہے تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معروف کے خلاف حکم دے ہی نہیں سکتے پھر آپ کا یہ کہنا لاتا سوٹی فی معروف یہ کیسے صحیح ہوگا آپ سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ آپ معروف کے خلاف کوئی حکم دیں نہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اصل میں آپ نے وہ قانون بیان کیا ہے جو لا مخلوق فی واسیت الخالق کا قانون ہے اس قانون کو بیان کرنے کے لیے آپ نے لا تاسو فی معروف فرمایا یہ نہیں کہ آپ سے معروف کے خلاف کا حکم متصور ہے آپ سے معروف کے خلاف کا حکم متصور نہیں جب نہیں تو پھر تاسو فی معروف کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو عرض کیا جا رہا ہے کہ قانون کو بیان کرنا مقصود ہے یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ آپ سے بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ معروف کے خلاف حکم دیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بعد خلفہ بھی آئیں گے خلفہ کے بعد عمرہ اور سلاطین بھی آئیں گے تو اس لیے آپ نے جو فرمایا لا تعصوفی معروف یہ آپ کے حوالے سے نہیں ہے یہ بعد میں آنے والوں کے حوالے سے کہ بعد میں آنے والے اگر معروف کے مطابق دیں گے تو آپ اس کی پابندی کریں گے اور اگر معروف کے خلاف کریں گے تو آپ اس کے پابند نہیں ہوں گے تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ لاتاسوفی معروف پر جو اشکال ہے کہ آپ سے تو معروف کے خلاف حکم دینے کا کوئی امکان نہیں ہے پھر یہ آپ نے کیوں فرمایا تو اس کا جواب ہوا کہ اس لاتا مخلوق فی معصیت الخالق کے قاعدے کو بیان کرنا مخصوص جیسے آپ نے پڑھا کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون کو کہا وقولا له قولا لينا نا لال يتذكر او يخشى جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرم بات کرنا لعله يتذكر او يخشى ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے آخرت کے عذاب سے اور نافرمانی سے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو نہیں معلوم کہ فرعون ماننے والا نہیں اللہ کا تو معلوم ہے کہ فرعون نہیں مانے گا اللہ کو یہ خبر ہے کہ یہ بدبخت ہے اور یہ کسی طرح نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہے نا یہ بات اللہ سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ وہ ماننے والا نہیں ہے اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کوڑا لہو قول رہی لال لہو یہ پتہ کرو اور جواب یہ ہوگا کہ قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کو نصیحت کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ تو نرم بات کرو قانون یہ ہونا چاہیے کہ تانا نہ دیا جائے قانون یہ ہونا چاہیے کہ مخاطب کو رسوا نہ کیا جائے محبت کے ساتھ ملاطفت کے ساتھ ادو الا سبیل بالحکم و حسن وجادل ہوں بلتی آسن جیسے وہاں قانون بیان کرنا مقصود ہے اسی طریقے سے یہاں بھی قانون بیان کرنا مقصود ہے تو اس لیے ایک جواب تو یہ ہو گیا قانون کیا ہے لاتا تل مخلوق ان کی کہ یہ بعد والوں کے اعتبار سے لین اشرک تھا لیا بطن نہ اگر آپ نے شرک کیا تو سارے عمل غارت ہو جائیں گے کیا آپ سے شرک کا امکان ہے کوئی نہیں یہ دوسروں کے اعتبار سے تو اسی طریقے سے یہاں ہوگا اللہ فی معروف میں دو باتیں ہو گئی اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ معروف کے معنی ایک تو مشہور کے ہیں لیکن یہ معنی اگرچہ بیان کیے گئے ہیں کہ مشہور بات جو آپ سے کی جائے اور وہ صداقت پر مبنی ہو اور حقیقت کے مطابق ہو تو آپ اس کو مان لیں لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ معروف کا لفظ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو فرائض کو بھی شامل ہے جو واجبات کو بھی شامل ہے جو مصنوعات اور مندوبات کو بھی شامل ہے جو آداب اور اخلاق کو بھی شامل ہے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو بھی شامل ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی فرائض بھی آ جائیں گے واجبات بھی آ جائیں گے مصنون امور بھی آ جائیں گے مندوب بھی آ جائیں گے آداب و اخلاق بھی آ جائیں گے اور جو منحیات ہیں وہ بھی آ جائیں گے تاسو فی معروف کے یہ معنی ہو گئے فمن وفا ماج رحل جو اس بات کے وعدے کو پورا کرے گا تو اس کا اللہ کے یہاں ہوگا ومن اصاب من ذالک شیئن شرم فی الدنیا اور جو آدمی ان میں سے کسی من ہی انہو کو اختیار کرے گا اور پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی ومن اصاب من ذلك اور جو آدمی ان منحیات میں سے کسی کا انتقاد کرے گا اور پھر اللہ اس کی پردہ داری فرمائیں گے تو وہ اللہ کے حوالے ہے شاء افان ہو اگر چاہے اللہ تو معاف کر دے گا اور اگر چاہے تو سزا دے گا فبایا نہ ہو اللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مرزیا کرد بھی ہو گئے ان منحیات میں سے اگر کسی آدمی نے کسی شے کا ارتکاب کیا تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ پھر اس اس کو کی سزا دی جائے گی تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا تو آپ کا یہ کہنا کہ معاشیت نقصان نہیں دیتی یہ غلط یہاں تو سزا کا ذکر کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور یہ اور بات ہے کہ پھر وہ سزا اس کے لیے کفارہ بنے گی یا نہیں بنے گی تو اس لیے مرجیا کا رد ہو گیا اور معتدلہ خوارج کا رد بھی ہو گیا اس لیے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ نے پردہ پوشی کی تو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں آخرت میں اور سزا بھی دے سکتے ہیں اور خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اس کے لیے معافی کا کوئی سوال ہی نہیں اور یہاں معافی کا ذکر کہ اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی ارتکاب اس نے کبیرہ کا کیا ہے تو وہ آخرت میں یا اللہ اس کو معاف کر دیں گے اور یا اس کو سزا دیں گے تو اس بنا پر معتدلہ اور کا رد بھی ہو گیا اور اسی طریقے سے مرجیا کا رد بھی ہو گیا اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو با یونی اللہ اللہ تو شیقو بلائے شہر کا اور شیو کی تو مغفرت نہیں گناہوں میں پہلا گناہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور پھر اس کے بعد دوسرے گناہوں کا ذکر کیا گیا تھا تو اب آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی گناہ کا ارتقاب کرے گا تو دو احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں دے دی جائے ایک احتمال یہ ہے کہ اللہ پردہ داری کریں اور دنیا میں اس کی سزا اس کو نہ دی جائے جب اس کو دنیا میں سزا دی جائے گی تو پھر وہاں مسئلہ پیدا ہوگا کہ وہ سزا کفارہ ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر دنیا میں سزا نہیں دی جائے گی اور پردہ پوشی ہوگی تو پھر وہاں دو احتمال ہے کہ اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سزا بھی دے سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے شرک کیا ہے تو کیا اللہ آخرت میں اس کو معاف فرمائے گا شرک کی تو کوئی معافی نہیں کل سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کال یہ ہے کہ ان قبائل میں سے کسی کبیرہ کا اگر ارتکاب کیا گیا اور دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی کی اور اس کو سزا نہیں دی گئی تو آخرت میں یہ بھی امکان ہے کہ اللہ معاف فرما دے اور یہ بھی امکان ہے کہ سزا دیں تو کیا شیو کے بارے میں بھی یہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو شیو کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں معافی نہیں تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہاں جو بتلایا گیا کہ پردہ فوشی کی صورت میں آخرت میں اللہ چاہیں گے تو سزا دیں گے یا معاف کر دیں گے یہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے متعلق یہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں سے متعلق ہے اور وجہ کیا ہے چونکہ مخاطب مسلمان یہاں جو ان کا خطاب ہے تو صحابہ سے اور صحابہ وہ اہل ایمان ہیں اور ان کے یہاں شرک اس وقت ناپید ہے شرک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو لہذا یہ حکم جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ماں سوا شرک کے دوسرے گناہوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے اور ایک صورت علامہ نووی نے یہ بیان کی ہے کہ مخصوص گاہ میں تخصیص کی جائے گی اور تخصیص کیا کی جائے گی کہ باقی سب کی بخشش ہوگی لیکن شب کی بخشش یہ مخصوص من العام ہے تمام میں تو یہی خیال ہوگا لیکن کو اس سے مستثنا رکھا جائے گا کہ اس کے اندر بخشش نہیں ہے یہ مسئلہ ہو گیا اب اس کے بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدود کفارات ہیں یا نہیں حضرات محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدود کفارات ہیں اور اسی طریقے سے امام شاستری کی رائے بھی یہی ہے کہ حدود کفارات ہیں اور اسی طرح امام احمد کی رائے بھی یہی ہے کہ حدود کفارات ہیں آپ چاہے کہہ دو کہ حدود کفارہ ہے یا آپ کہہ دو حدود سواتر ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ حدود سواتر ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ حد کے قائم ہونے کے بعد وہ گناہ ختم ہو جائے گا گناہ کی معافی ہو جائے گی تو حضرت محدثین کی رائے خود بخاری کی رائے یہ ہے کہ حدود کفارات ہیں اور ان کے قائم ہو جانے کے بعد میں گناہ معاف ہو جاتا ہے اور یہی رائے امام احمد ابن حمل اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے لیکن امام ابو حنیفہ سے اس سلسلے میں کوئی نقل منقول نہیں سے بھی اس سلسلے میں کوئی نقل کا موجود نہیں ہے لیکن متاثرین میں وہ اس بات کے قائل ہیں کے حدود زواجر ہیں سواتر نہیں اور حدود کا نہیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فت القبیر میں یہی کہا ہے کہ حدود کا نہیں وہ زجر کے لیے اور لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے مشروع اسی طریقے سے میں ابن رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ یہ زواجر ہیں سواتر نہیں یہ کفارہ نہیں حد کے قائم ہو جانے کے بعد گناہ معاف نہیں ہوتا توبہ کرنا ضروری ہوگا اسی طریقے سے علامہ حسکفی رحمت اللہ علیہ نے در مختار میں یہی کہا ہے حدود زواجر ہے یہ سواتر نہیں حد کے قائم ہونے سے گناہ معاف نہیں ہوتا توبہ کرنی پڑتی ہے میں نے کیا تھا امام ابو حنیفہ اور صاحبان سے اس سلسلے میں کوئی نقل موجود نہیں ہے کیا یہ سواتر ہیں یا زواجر ہیں اور عرض کیا گیا کہ ابن حمام نے فتح القبیر میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ زواجر ہیں یہ سواتر نہیں ہیں حد قائم ہوگی گناہ باف نہیں ہوگا یہ تو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا کے اندر مشروع ہوئی ہے اور اس سے گناہ کی معافی نہیں ہوتی اس کے لیے توبہ ضروری ہے ابن نجوم نے البار الراحت میں یہی بات کہی ہے علامہ حسکتی رحمت اللہ علیہ نے در مختار میں یہی بات کہی ہے صاحب ہدایت کے کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل ان کی زواجر ہونا ہے اور ضمن کفارے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے انہوں نے دونوں چیزوں کی رعایت کی یعنی یہ کہ اصل میں تو یہ حدود مشروع ہوئی ہیں زجر کے لیے اور لوگوں کو گناہوں سے بات رکھنے کے لیے باقی یہ کہ اس میں ضمن کفارے کی بات بھی آ جاتی ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر حد قائم کی حد کے قائم ہونے کے بعد وہ سیدھا ہو گیا گناہ اس نے چھوڑ دیے تو اب وہ اس کے لیے گفارا بھی ہو جائے ضمن اس کو کا فائدہ حاصل ہوگا یعنی جیسے کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد حد قائم ہوئی یہ زجر تھا اس حد کے قائم ہونے کے بعد اس نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا گناہ سے باز رہنے کی اس نے کوشش کی تو پھر وہ کفارہ بھی ہو جائے گی علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حضرات حنفیہ کا مذہب اس سلسلے میں واضح نہیں اور خلاصہ پھر انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اصل میں ان کی مشروعیت تو زجر کے لیے ہے لیکن یہ سواتر بھی ہو سکتے ہیں قرآن مجید جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حدود کفارہ ہے وہ قرآن مجید کی آج سے استدلال کرتے ہیں فملم فسیام سیام شاہر متطابین تو صبح کے اندر قتل خطا کے حوالے سے بیان ہوا ہے کئی صورتیں وہاں بیان کی گئی ہیں ایک صورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے فملم اگر وہ تحریر رقبہ پر قادر نہیں ہے تو فسیام الشارین اللہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے یہ حد ہے اس قتل کی یہ سزا ہے اور اس کو توبت من اللہ کہا گیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ حد سے گناہ معاف ہو جاتا ہے وہ حد جو ہے وہ توبہ کے قائم مقام عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ سورہ نسا میں قتل خطا کے بیان میں ایک صورت کا ایک شکل کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ تحریر رقبہ ہونی چاہیے اب اگر کوئی آدمی تحریر رقبہ پر قابل نہیں ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے فسیام و شاہدین توبتن من ہے تو یہ سیام شاہدین جو ہے اس کو توبہ قرار دیا جائے لہذا حج جو جاری ہوگی وہ بھی توبہ ہوگی اسی طریقے سے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام احمد نے مسرت میں نقل کیا ہے اور دارمی نے سنن میں نقل کیا ہے من اصاب ذنبن فوقیم حد ذالک حدالک دمب کفارہ اگر کسی آدمی نے کنا کا ارتکاب کیا من اصاب ذنبن فوقیم علیہ حد و ذالک دمب گناہ کا ارتقاب کیا اس گناہ کی حد اس کے اوپر قائم کی گئی فو لو وہ اس کے لیے کفارا تو یہ روایت حضرت خزینہ ابن ثابت کی ہے اور اس کے اندر حد کو کفارا قرار دیا گیا اسی طرح مجموع زوائد میں مختلف روایات نقل کی گئی ہیں ان کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کے حد کے قائم ہونے سے کفارہ ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک قرآن کی عادت بیان کی ہے ایک خدا ثابت کی روایت جو مسند احمد اور دارمی میں ہے اس کا ذکر کیا ہے اور اجمالی طور پر آپ سے یہ عرض کیا کہ مجموع روایت میں اور بھی کئی روایتیں ہیں جن کے اندر حد کو کفارہ قرار دیا گیا جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اناف کے یہاں مشہور یہی ہے کہ حد زجر کے لیے ہوتی ہے وہ کفارہ نہیں بنتی قرآن مجید کی آیت ہے وہ سارے کو وہ سارے کا تو فخت ہو ایبیا ہوما جزان بیما کا سبا نکالم من اللہ فمنتابا من بعد ظلمی فاصلہ فن اللہ غفور رحیم چور اور مرد ہو چوری کرنے والی عورت وہ سارے کو وہ سارے کا تو نکال من اللہ یہ قطعیت کا حکم جو ہے یہ نکال کے لیے ہے اور نکال کا مطلب ہوتا ہے عبرت یعنی یہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ زجر کے لیے لوگوں کو یہ عبرت دلانے کے لیے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور جب عبرت دلانے کے لیے ہاتھ کے کاٹنے کا ذکر رہا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سزا زجر کے طور پر لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ حرکت کرو گے تو تمہارا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کے بعد فون تازہ بھی ہے اور جب اس کے بعد فمن تابہ کا ذکر تو لہذا معلوم ہوا کہ حد کے قائم ہونے سے زجر کا فائدہ حاصل ہوا ہے گناہ کی معافی نہیں ہوئی اس کے لیے توبہ ہو یہ وسارقتوں والی آیت کے اندر اقامت حد کے بعد اور کال قرار دے کر توبہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ معاف نہیں ہوتا ایسے ہی آپ نے پڑھا ہے وہ ولبین ارمون الموسنات سمل امیاتو بیر بات شہدا فضل تو ام سمانی نہ جلدا اولا تک عرول ام شہادت ابدا و اولا کہ الفاظ فمن تابا الدین تابو ولبین ارمون الموسنات قرض کا مسئلہ بیان کیا کہ کسی اوپر تہمت لگائی جنا کی وہ الموسنات ثم لم یاتو بے اربات شہدا فجلدوہم سمانین سمانی نہ جلدا ولا تقبلونہم شہادت ابدا و حم الفاصوم عل البینہ تابو اور فجلی میں اقامت حد ہو گئی اس کے بعد تابو اور ان کو فاصل قرار دیا گیا اس کے بعد تابو کا استثنا آیا تو معلوم ہوا کہ اقامت حد سے گناہ معاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد توبہ کی ضرورت اسی طریقے سے من کم فاضو ہوا فن تابہ اسلحہ فعض انہما عنہما ان اللہ کا تو ہوا وہ لوگ جو ارتکاب کرتے ہیں اس معاشیت کا فعضو ہما ان کو عیدا پہنچاؤ یہ عیدا حد کے قائم مقام ہے عیدا پہنچانے کا ذکر کرنے کے بعد جو کہ حد کے قائم مقام ہے آگے فرمایا فیم تازہ واس رہا اس کے بعد توبہ کا ذکر مستقل ہوا تو اللہ نے یاتیا نی یا بنک ان اللہ کا اناب رحیمہ سے بھی انفیا کی تائید ہوتی ہے اسی طریقے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی نے چوری کا ارتکاب کیا وہ پکڑا گیا لیکن چوری کا سامان اس کے پاس نہیں تھا اس کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے کہا کہ سامان نہیں ہے تو شاید تم نے چوری نہیں کی اس نے کہا نہیں کی ہے وہ باقاعدہ اقرار کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ چوری کا سامان تو ہے نہیں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے چوری نہیں کی لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں کیے تو آپ نے اس سے فرمایا کل اللہ واتو بولے تم کہو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو اس نے استغفر اللہ اللہ واتو کہا توبہ کی پھر آپ نے فرمایا اللہ عمد تو اے اللہ اس کی توبہ قبول کر تو قطعیت قطعیت بھی ہوا ہوا ہے شاید میں نے ذکر نہیں کیا کہ اس نے جب بار بار اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے توبہ کی ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر آپ نے کہا کل استغفر اللہ بولے اور اس نے پھر استغفر اللہ کا اور پھر آپ نے اللہ تو بالے کا تو اس واقعے سے معلوم ہو رہا کہ ہاتھ کاٹا گیا ہے اور ہاتھ کے کاٹے جانے کے بعد پھر اس سے توبہ کے لیے بھی کہا جا رہا تو لہذا معلوم ہوا حد کے قائم ہونے سے گناہ معاف نہیں ہوتا توبہ ہوتی ہے توبہ ضروری ہے اس کا اچھا۔ ایک مخدومیہ خاتون تھی وہ حاجیوں کا مال چوری کیا کرتی تھی پکڑی گئی یہاں ہمارے یہاں ایک چوکی دار تھا آپ اس میں کوئی مبالغہ نہ کریں نہ سمجھے وجی اور شکیل آدمی موٹا چاڑا کتنی بڑی داڑھی چوکی دار تھا وہ جوتے چوری کیا کرتا تھا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے ایک جوتے کو آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹا کر دور پہنچا دیا اب وہ جب جوتے والا آیا تو ایک جوتا تو ملتا ہے دوسرا نہیں ملتا وہ تھک گیا ہار گیا اور وہ دوسرا جوتا نہیں ملا تو وہ ایک کو چھوڑ کے چلا گیا دوسرے بچار نے چپل اپل خرید کے اپنا کام چلایا اس طرح یہ کئی جوتے جمع کر لیتا تھا یہ شو اور پھر بازار میں جا کر بیچتا تھا اب جوتا پچاس روپے کا یہ بیس روپے میں بیچ دیتا ہے جوتا سو روپے کا یہ پچاس روپے میں بیچ دیتا ہے تو کسی طریقے سے طلبا نے یہ پتا چلا ہے کہ بازار میں ہمارے جوتے بک رہے ہیں تو جب اس کا پتہ چلا تو پھر اس کو پکڑا گیا اور پھر اس کا جو اثر ہوا وہ بات کی بات ہے باقی یہ کہ وہ علموں کے جوتے چوری کا آپ اگر دیکھیں اور پھر مجھ سے یہ سنیں کہ یہ چور ہے تو آپ کہیں گے نہیں بالکل یہ چور نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو ایسا کا اچھا آدمی ہے لیکن وہ تھا خراب آدمی تو ایک مخلومیہ عورت تھی وہ جوتے چوری کیا کرتے تھے خاندان چونکہ بڑا تھا تو خاندان کے لوگوں نے یہ چاہا کہ اس کو سزا نہ ملے تو حضرت اسامہ ابن زید کو سفارش کے لیے منتخب کیا گیا وہ آپ کے محبوب تھے تو انہوں نے جا کر حضور سے سفارش کی تو آپ برہم ہو گئے فی حد من حدود اللہ کیا اللہ کی حدود میں سفارش کے لیے آئے اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی غلطی کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے تو بہرحال اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ بعد میں فحسنت تو بتوہا بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے فحسنت تو بتوہا ہاتھ کے کاٹے جانے کے بعد اس کے لیے توبہ کا ذکر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حد کے قائم ہونے سے گناہ معاف نہیں ہوتا حضرت معاہد اسلمی کا واقعہ آپ کے سامنے ان سے بدفیلی کا جرم ثابت ہوا وہ آپ کے پاس اس کی تلاشی کی غرض سے آئے آپ سے انہوں نے ذکر کیا آپ نے ادھر منہ پھیر لیا وہ ادھر آئے پھر یہاں انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا دوسری طرف آپ نے منہ پھیر لیا پھر انہوں نے ادھر اقرار کیا چار مرتبہ اقرار کیا چار مرتبہ اقرار ہونے کے بعد پھر ان کو رجم کیا گیا تو آپ نے فرمایا لکھتا بتو وطن على على لقد لا واسعتهم ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری جماعت کو پر اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو ان کے لیے وہ کفایت کرے یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کے لیے پیش کیے گئے ہیں کہ حدود زواجر ہیں سواتر نہیں حد کی وجہ سے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتا بلکہ توبہ کی ضرورت اس کے علاوہ انما نما جزا الدینہ یو ہار بون اللہ رسول فسادا قتلو اور یو سلب اور تو خلاف اور یونفو من الارض ذالک لهم خزی فی الحیات الدنیا وفی الاخرت عذاب شدید الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فإن اللہ غفور رحیم یہاں چار فریق بیان کیے گئے ایک فریق وہ ہے جس نے قتل کا ارتکاب کیا ان کی سزا قتل ہے انما جزاء الذين يحاربون الله فسادا ان يقتلوا یہ يقتلوا ان کے لیے کہ جنہوں نے قتل کیا یہ ڈاکو ہیں اور یہ ڈاکہ ڈالنے والے قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو قتل کیا جائے اور یہ سلبو یا ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قتل بھی کریں گے اور مال بھی چھین لیں گے دو کام پہلی جماعت وہ تھی کہ صرف قتل کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا تو قتل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ایو قتلو اور یہ سلو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹ لیا ہے اب یہ پکڑے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے اور تو زیادہ ایسی ہند یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قتل انہوں نے نہیں کیا لیکن مال چھین لیا پہلی جماعت وہ تھی کہ صرف قتل کیا ہے دوسری جماعت وہ تھی کہ قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے ان دو کا ذکر ہو گیا جنہوں نے صرف قتل کیا ان کو قتل کیا جائے گا جنہوں نے قتل بھی کیا اور نہ بھی اموال بھی کیا اموال بھی لوٹے ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا نمبر تین وہ کہ قتل تو نہیں کیا لیکن مال لوٹا ہے ان کے بہت عدیم جو بن خلاف ایک طرف کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے اور یم من الارض جلا وطن کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نہ قتل کیا نہ مال لوٹا لیکن اس کی تیاری کی اس کے لیے اقدام کیا مگر کامیاب نہیں ہوئے نہ قتل میں کامیاب ہوئے نہ مال کو لوٹ آئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گھر والوں کو خوف زدہ کیا لیکن مال نہیں لوٹ سکے اور کسی کو قتل نہیں کر سکے اقدام تو کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے ان کی سزا ہے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے تو چار فریقوں کو ایک فریق وہ ہوا کہ قتل کا ارتکاب کیا ان کو قتل کر دیا گیا ایک فریق وہ ہوا کہ قتل بھی کیا اور ناب اموال بھی کیا ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا تیسرا فریق وہ ہوا کہ صرف ناب اموال ہوا مال لوگا لیکن قتل کی نوبت نہیں آئی ان کو سزا دی جا رہی ہے کیا کہ ان کے ہاتھ دائیں طرف سے ہاتھ کاٹا جائے گا بائیں طرف سے پاؤں اور وہ ہے کہ نہ قتل کی نوبت آئی نہ نہ اموال کی اور نوبت آئی لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ آئے اور گھر والوں کو انہوں نے خوف زدہ کیا مگر ناکام واپس گئے ان کو جلا وطن کیا جائے اب قرآن کہتا ہے پھر یوں فی الحیات دنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم کہ دنیا کے اندر یہ ان کی رسوائی دائیں طرف سے ہاتھ کاٹ دیا دائیں طرف سے پاؤں کاٹ دیا عزت ہوئی ہے بے عزت کیے گئے بے عزت کیے گئے اور وہ لوگ جن کو جلا وطن کیا گیا وہ بھی بے عزت ہوئے وہ لہم پھر آخرت عذاب العظیم اور آخرت میں ان کو عذاب ہوگا حق کے قائم ہونے کے بعد اگر گناہ معاف ہو گیا تھا تو یہ آخرت کا عذاب کیسا ہے فی دنیا دنیا میں تو یہ رسوائی ہو گئی حد قائم ہو رہی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم کی خبر دی جا رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حد کے قائم ہونے کے بعد گناہ معاف نہیں ہوتا لیکن یہاں اس ہے اشکال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے باب المحاربین من اہل القفر والردہ باب المحاربین من اہل القفر والردہ اور اس کے تحت یہ آیت نقل کی تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ڈاکوؤں کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتد ہو گئے من اہل و ردہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ردت اختیار کی ہے مرتد ہوئے ہیں ان کے لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب المحاربین من اہل القفر ردا کا ترجمہ قائم کر کے یہ آیت دخل کی ہے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ڈاکوؤں سے تعلق نہیں اور آپ ڈاکوؤں کے مسئلے کو اس سے نکال لیں آپ نے تو ڈاکو ہی کا ذکر کیا نا ایک قسم ایسی ہوگی ایک قسم ایسی ہوگی ایک قسم ایسی ہوگی ایک قسم ایسی ہوگی چار قسمیں آپ نے بنائی تو یہ کافروں کی چار قسمیں یہ ڈاکوؤں کی تو ڈاکو کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو باب المحاربین من القفر و کے بیل میں جو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ بخاری کی رائے ہے جمہور کی رائے نہیں جب یہ امام بخاری کی رائے ہوئی اور جمہور کی رائے نہ ہوئی تو لہذا اس آج سے ہم گواہد کے مسئلے پر استدلال کر سکتے ہیں اس لیے کہ جمہور کی رائے یہی ہے اگرچہ جی امام بخاری کی نہیں اس کے بعد میں پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہاں یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس آیت کے اندر ان حدود کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ کہ حضرت عبادہ ابن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے من اصاب کا شہن کے بعد اللہ فرمایا گیا وہاں یہ تھا کہ من اصاب کا شہن فی دنیا فو فارت اللہ یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ اس آج کے اندر جو حدود بیان کی گئی ہیں اس کی نفی اس عباد ثابت کی روایت سے ہو جائے یہ میں اعتراض نقل کر رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کے خلاف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے اس آج سے استدلال کیا ہے لیکن یہ آپ کے حق میں مفید نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عبادہ ابن سامد کی روایت میں فوق بھی فی دنیا فوق کفارت اللہ فرمایا گیا تو حدیث کی وجہ سے اس کو قابل استدلال قرار نہیں دیا جائے اور یہ کہا جائے گا کہ وہ حدیث اس آیت کا بیان ہے کیا مطلب یعنی یہ کہ اس آیت کے اندر جس کفارے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے جس حد کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں عبادہ ابن سامد کی روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ حد کفارہ بن جائے یہاں تو حد کا ذکر ہے نا اور حد کے ذکر کے سلسلے میں عبادہ ابن سامد کی روایت نہیں یہ آیا تو وہ ہو جاتی ہو جائے گی تو لہٰذا عبادہ ابن سامد کی روایت کو اس کا بیان قرار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ حد عبادہ کی حدیث کے پیش نظر کفارہ ہو گئی یہ احناف پر اشکال ہے کہ انہوں نے اس آج سے کیا اور اس پر ایک پہلا اشکال تو یہ ہوا کہ امام بخاری میں اس کو محاربین اہل اہل سے متعلق قرار دیا ہے آپ اس کو تفریح کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں اس کا جواب ہو گیا تھا کہ وہ امام بخاری کی رائے ہے اور اس میں ان کو کا تفرد ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مرتدین کے بارے میں نہیں کتا طریق ہی کے بارے میں دوسرا اشکال یہ ہوا کہ اس روایت کے اندر جو حد بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے عبادہ ابن سامد کی روایت کے اندر یہ وضاحت آ گئی ہے کہ یہ حد کفارہ بن جائے گی اس کے علاوہ پھر ایک بات اور بھی ہے وہ کیا ہے ذالک فی الاخرت عذاب شدید دنیا الذین تابوا من قبل تقدروا علیہم فالم ان اللہ غفور و رحیم یہ بھی ہے آیت اور اس سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس یہاں دنیاوی سزا کا ذکر ہے اور دنیاوی سزا سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ معاف ہو جاتے من ان ان تقدروا علیہ فعلموا اللہ غفور الرحیم تمہاری گرفت میں آنے سے پہلے قطع طریق کا انتخاب کیا قتل کیا قتل اور ناب اموال کیا یا اسی طریقے سے انہوں نے صرف ناب اموال کیا یا انہوں نے اموال کی نوبت نہیں آئی اس کے لیے اقدام کیا تو پہلے دو کی سزا تو آ گئی سلبو آخر کے جو دو ہیں وہ تو قتل ہو گئے سولی پر چڑھ گئے اب یہ دو باقی ایک وہ ہے جن کا دیا ہاتھ کاٹا اور جن کو دلا وطن کیا گیا تو اس صدا کو آپ نے دلیل کے طور پر حدود میں پیش کیا تھا تو اس کے بارے میں اشکال یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ تابو من قبل تقدر تمہاری گرفت میں وہ نہیں آئے اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا تو معلوم ہوا کہ آخر کی سزا سے اس کا تعلق نہیں